تکبیر پڑھو اور بار کرو تکبیر پڑھو اور بار کرو تکبیر پڑھو اور بار کرو تکبیر پڑھو اور بار کرو ابھی آخری مار کا لڑنا ہے اور رنگ گمسان کا پڑھنا ہے ابھی آخری مار کا لڑنا ہے اور رنگ گمسان کا پڑھنا تکبیر پڑھو اور بار کرو تکبیر پڑھو اور کرو تکبیر پڑھو اور کرو کرو تکبیر پڑھو اور اب گھیر لو ہندو بھیڑی کو ہر رستے پر چوراہے پر اب گھیر لو ہندو بھیڑی کو ہر رستے پر چوراہے پر سنگین کلا تکبیر پڑھو اور بار کرو تکبیر پڑھو اور بار کرو تکبیر پڑھو اور بار کرو تکبیر پڑھو اور بار کرو ماں بہنوں کی دعاؤں میں پرچم کے مقدس چھاؤں میں ماؤں بہنوں کی دعاؤں میں پرچم کے مقدس چھاؤں میں اترے دشمن کے سینے میں تم تیز اتنی تلبا کرو تکبیر پڑھو اور وار کرو تکبیر پڑھو اور وار کرو تکبیر پڑھو اور وار کرو تکبیر پڑھو اور وار کرو گو ہم تعداد میں تھوڑے ہیں اور پاس اپنے کم گھوڑے ہیں گو ہم تعداد میں تھوڑے ہیں اور پاس اپنے کم گھوڑے ہیں اللہ پہ بھروسہ کر لو جذبے کا طلب ہتھیار کرو تکبیر پڑھو اور وار کرو تکبیر پڑھو اور وار کرو تکبیر پڑھو اور وار کرو تکبیر پڑھو اور وار کرو بھارت ماتا کا چلنی بدن مہما ہے بس کچھ لمحوں کا زندہ لاش کا برم وہ آخری سے پرواہ کرو تکبیر پڑھو اور وار کرو تکبیر پڑھو اور وار کرو تکبیر پڑھو اور وار کرو تکبیر پڑھو اور وار کرو میرا مولا اپنے مجاہد کو دیکھ دیکھ خوش ہوتا ہے میرا مولا دیکھ خوش ہوتا ہے تم پہنو لباس شہادت کا اور مالک کا دیدار کرو تکبیر پڑھو اور بار کرو تکبیر پڑھو اور بار کرو تکبیر پڑھو اور بار کرو تکبیر پڑھو اور بار کرو دشمن کی حد کو پار کرو پھر بھارت پر یلگار کرو دشمن کی حد کو پار کرو پھر بھارت پر کرو میرے میرے جا بازو تکبیر پڑھو اور وار کرو تکبیر پڑھو اور وار کرو تکبیر پڑھو اور وار کرو تکبیر پڑھو اور وار تکبیر پڑھو اور وار کرو اسلامی رواداری کا پیمانہ اب ہے جھلک چکا اسلامی رواداری کا پیمانہ اب ہے جھلک چکا ایک ایک مسجد کے بدلے اب سو سو مندر میں کرو تکبیر پڑھو اور وار کرو تکبیر پڑھو اور وار کرو تکبیر پڑھو اور وار کرو تکبیر پڑھو اور وار کرو دشمن کی حد کو پار کرو اور بھارت پر یلگار کرو دشمن کی حد کو پار کرو اور بھارت پر یلگار کرو تکبیر پڑھو اور وار کرو تکبیر پڑھو اور وار کرو تکبیر پڑھو اور وار کرو تکبیر پڑھو کرو تکبیر پڑھو اور وار کرو تکبیر پڑھو اور وار کرو